اور اسی کے پاس ہیں کنجاہ غیب کی انہین وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور جو پتوا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانا ناؤز میں کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو